جو قربانی کرے اس کے لیے افضل ہے کہ عید کی نماز ان صبح صادق سے لے کر کچھ نہ کھائے عید کی نماز کے بعد اپنی قربانی کے جانور سے کلیجی سے ابتدا کرے یعنی یہ اس کے لیے جس نے قربانی کی ہے افضل ہے اگر نہیں بھی کرتا کھاتا پیتا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے لذیذ سالن بنا ہوا ہے اور آپ نے یہ تھوڑا سا لیا ابھی شروعات لیجیے اور بھی لیجیے وہ پیٹ بھر کے کھانا چاہیے یہ بھی تو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت ہے اس کو تو تیر ہو کر کھانا چاہیے قربانی کا ہو یا کوئی سا بھی ہو بھوک سے کم کھانا چاہیے کیا آج جی، آئیں گے آئیں گے جنوری کلو جی کھاؤ تھا آپ آ جاؤ کھا لوں ہاتھ دھو آپ کے ہاتھ تو جانوروں والے ہوں گے صابن سے یہ منہ پودے پیش کر رہا تھا نہ کہیں نہ رہی ہوں بھی ہے لیجیے آپ خائن میں آئے نا دکھائی نہیں ٹائم ہے نا میرے چند

یا واجد

اس میں کلیجی کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ملا دی جاتی ہیں روٹی بھی ملا دی جاتی ہے مسالہ بھی ڈالا جاتا ہے کیا جیسے گوشت کے آتا پھیپڑا پکایا بھی جاتا ہے اس کو جی ہاں تیل بھی ڈالا جاتا ہوگا اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مطلب اس میں احتیاط کی جائیں وہ نہ ڈالی کیونکہ وہ تازہ تازہ پکا ہوتا ہے افراتفری میں ہوتے ہیں گوشت بھی بنوا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ سے برابر پکتا بھی نہیں ہے جی ہاں کم کھانا چاہیے ورنہ وہ ہضم ہوگا اور پیٹ پکڑ کے پھر وہ پڑے رہیں گے آپ اور کسی کو زبردستی کھلانا بھی نہیں چاہیے بےچارا مروبت میں کھا لے گا پھنسے گا بھی الٹے ہاتھ میں روٹی پکڑ کے سیدھے ہاتھ سے توڑنا سنت ہے اور ایک ہاتھ سے توڑنا متکبرین کا طریقہ ہے للہ تین انگلیوں سے نوالا لینا انبیاء کرام کی سنت ہے پلیٹ کو اوپر کر کے توڑے روٹی جا کے ذرات نیچے گر کے ضائع نہ میں یا باجی تم آئے آپ جن ہونے پپا لے جانے یا واجد یا واجد بسم اللہ یا واجد بسم بیٹا ہے بھی نہ بھائی آئے پینا بیٹا ہی پیو گے یہ مشکل تھی آپ اگر پیئیں تو ہاں جی پلیٹ پر بیجنے بیٹا بھی رکھن کا احتیاط کریں ہرا لو نا پلیٹ کے اوپر رکھنا نیچے نہیں دری پہ نہیں دیکھو نہیں چھوڑ کوئی بات پیالہ دریا پہ نہ رکھیے گا دریا میں لکھوں گے خبر ہے ان چینل بھی ان شاء کی کمی نا جی ہوں کھاتے ہیں پیتے پیتے پیتے ہیں تیرے دل کا کھاتے ہیں تیرے دل کا پیتے ہیں تیرے دل کا دے ہیں ترے کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی گانا کمل تیرا دانا تم ہیں تیرے کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی گانا ہے تیرا پانی اور اسی مفہوم کو امیر اپنے شیر میر میں یوں نظم کرتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سرکار پلاس ہیں سرکار پلاتے ہیں پانوں گ سب کو سرکار نبھاتے ہیں سل پانوں سب کو سرکار نبھاتے ہیں بابا یہ آپ نے جو شعر نظم کیا ہے اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ سرکار کھلاتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں جبکہ رزق تو اللہ تعالیٰ رضا تو اللہ تعالیٰ کی ذات حدیث پاک میں انما انا قاسم و اللہ یوتی اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں تو یوں اللہ کی عطا سے سرکار کھلا ہیں سرکار پلا کو سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلا سب کو سرکار بھاتے ہیں سلطان سب رب ہے موسی یہ ہے گا کا ہے لاتے ہے سرکار کھلاتے سرکار پلاتے ہیں سلطان گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا زمانے بھر کا یہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جی کی کھا رہے ہیں انہیں ہم گیت گا رہے ہیں سرکار سرکار پلاتے سب کو سرکار نبھا خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا سرکار کھلا سرکار پلاتے ہیں سلطان گدا دادا سب کو سرکار پلاتے ہیں سلطان بدا سب کو اتنا پینا کل کو کر ساری کسرت باتیں یہ ہیں رب ہے موت یہ ہے رسک اس کا ہے کھلا دے ہیں سردار کھلا سرکار پلاتے ہیں داد سب کو سرکار بھاتے ہیں سب کو سرکار نبھاتے بھاتے سلو

تکبیر تشریف تو یہ تین بار پڑھتے رہے تین بار ضروری نہیں ہے یہ کہ اللہ و یحب الوطر اللہ ایک ہے اور ایک مطلب یہ وطر جو ہے تاک سنگولر کیا بولتے ہیں اس کو پسند کرتا ہے اللہ اکیلا ہے اس لیے وہ ایک تین پانچ سات کسی بھی چیز میں وہ اچھا رہتا ہے اگر اس نیت سے کرے تو ماشاء اللہ اللہ بس تنہا ہے اللہ ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا سنتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

اطعم من اطعمني واسقي من سقاني اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه الحمد لله الذي هو اشبعنا واروانا وانعما علينا وافضل الحمد لله الذي اتهمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة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 صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد کا وضو باقی ہے نا یا رسول اللہ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگا چلے تم گلے لگا مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے